بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکتوبر انیس سو اڑسٹھ کی پانچ تاریخ ہے ہفتے کا دن شام کے چار بجے پچیس بی گلبرگ میں مجلس قلندران اقبال کی نشست جاوید نامے کے درس میں ہم آج زندہ روح کے ساتھ فلک مشتری پر جا رہے ہیں عنوان ہے حلاج و جلیلا و جو غالب طاہرہ کہ بنسیم نے بہشتی نہ گردیدن و بگردش جاویداں گرائی دند اس عنوان میں ہی اقبال نے ان کی عظمت کی طرف اشارہ کر دیا ہے ایک تو ارواحد جلیلہ کہا ہے اور پھر وہ جو اقبال کا اپنا مسلک مطلب ہے نا کہ قیدیزن و نرسیدن کے لذت دارد یہ تینوں اس مسلک مطلب پر پورے اتر رہے ہیں ابھی مبارک لیتا ہوں جی ابھی تو سبق پڑی ہے کہ یہ وہ ہیں ارواح جلیلہ جو بہشت میں جانے پر بھی بہشت میں نہیں بیٹھتے نگر دند اس کے گروی ہو کے نہیں رہ جاتے بگرد سے جاویدان گرائی دند گرد سے جاویدان کے اندر رہتے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے جو پے کیا ہے اقبال نے اس کے معیار کے اوپر یہی پورے اترتے ہیں اس میں جا کے بیٹھ جانے والے وہ اس کے نزدیک صحیح حرکت جاویداں کے پیچھے جانے والے لوگ نہیں ہیں وہ تو سکون ہو گیا وہ تو جمود ہو گیا زندگی تو اس کے نزدیک حرکت تہم کا نام ہے تو یہ ہے دلیلا کہ جو بہشت میں جانے پر بھی بہشت کی گروی ہو کے نہیں رہ جاتی بلکہ وہاں بھی مصروف گردشیں سہم رہتی ہیں یہ ہے حقیقت میں یہ ارواح جلیلہ جن کو کہا ہے اور یہ ہے جن میں وہ اللہج غالب اور قرۃ العین کو طاہرہ کو شامل کرتا ہے حلاج کے متعلق تو ہم ابھی چل کے دیکھیں گے آگے معلوم نہیں کہ اس اس نے نے تو وہی جو اس کا تصور کا مسلک ہے اس کی بنا پہ اس کو اس نے شامل کیا ہے غالب انقلابی شخص ہے غالب کے ہاں یہی تصور ہے پایا جاتا ہے وہ بھی حرکت ہم کا نام زندگی رکھتا ہے اگر کے حالات ایسے تھے کہ اس نے کچھ کر کے تو نہیں دکھایا لیکن بات تو ہم صرف نظریات کی لے رہے ہیں نظری طور پہ غالب بڑا انقلابی ہے جو اس نے اس کی غزل دی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کتنا بڑا انقلاب جھلکتا ہے اور قرۃ العین طاہرہ تو سرتا تھا انقلاب اور آپ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اقبال نے قرۃ العین کو جگہ دے دی ہے اور کسی عورت کو اس نے جگہ دی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کی بخش کا سامان ہو سکتا ہے اگر کہ ہم عین یقین کے اعتبار سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن باہر ہے اس کے اندر نکل آئی ہاں بتخیر قرۃ العین طاہرہ بخشی دمسورا کہا جا سکتا ہے یہ ہے مقام بیٹا عورت اس کے صدقے میں اقبال شاید بخش پا جائے کہ اس نے اس کو یہ رہا وہ تو کا یہ رہی وہ غالب کا ہے ہی نہیں تو وہ غالب ابھی آتی ہے نظر نہیں غالب آیا ہی نہیں ہمارے سامنے تو میں کیا کیا کروں اس دو دن کی زندگی میں میرا جی چاہتا تھا تھوڑا سا غالب ہی پڑھا چھوڑا غالب کا مقام لوگوں کی نگاہوں سے بالکل بدل ہے اصل میں عوام میں یا لوگوں میں وہ اشعار جاتے ہیں جو ان کے معیار پہ پورے اترتے ہیں باقی جتنا کچھ ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے جیسے غالب کے اشعار میں سے آپ دیکھیے گا کہ وہ زد خلائق ہیں جو لوگوں کے معیار کے اوپر پورے اترتے ہیں وہ اشعار پر ہوتے ہیں ان کے جو ان کے اپنے مقام کے ہوتے ہیں وہ بہت اونچے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ زمانے کے امام ہوتے ہیں بہت آگے ہوتے ہیں اگرچہ سو برس ہو گئے غالب کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مقام ایسے ہیں جس میں وہ ہمارے اس دور سے بھی آگے جاتا ہے کیا اچھا، بہت بہت آگے جاتا ہے اور قرۃ العین نے تو جو عملی انقلاب کر کے بتا دیا یعنی اس وقت جو ایمینسیپیشن اور وومن کی تاریخ دنیا کے اندر چلی جا رہی ہے کہ یہ سارا صدقہ ہے اس قرت العین کا اس کی ایک قربانی دنیا کے عورت کے متعلق دنیا کا تصور بدل گئی ہے اور عورت کے اندر تو اس نے وہ روح پھونک دی ہے کہ جس کے بعد یہ جتنی تاریخیں یورپ میں آئی ہیں یہ ساری قرۃ العین کے بعد آئی ہیں اگر اسے قرآن نہیں ملا اس لیے وہ ساحل نا آشنا ایک طوفان ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں اس طوفان کی ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں یہ اتنے بڑے بڑے جو راستے میں سنگے گراہ حائل تھے ان کو ان کو ہٹانے کے لیے کتنے ہی بڑے سیلاب کی ضرورت تھی یہ میرا چاہتا تھا کہ کاش وہ ہمارے دور میں ہوتی تو ہم اسے ساحل نہ زا ہوں کو لاتے کرتے ہیں میرے دل میں بڑی قدر حلاج ہمارے ہاں دوسری صدی کے اخیر میں ہی جب یہ عیسائی راہد مسلمان ہوئے ہیں یعنی دوسری صدی کا اخیر کے معنی ہو گئے عباسیوں کا زمانہ یہ بیٹی لکھ لو یہ چیزیں تو شام میں سب سے پہلی خانقاہ عثمان اس کا نام تھا جس نے قائم کر دی تصوف کی بنیاد رکھ دی گئی اور آپ حیران ہوں گے ضلوں میں یہ ہے کہ یہ حلاج جنید بغدادی وغیرہ بہت بعد کے لوگ ہیں اس قسم اس قسم کی خرافات جو اسلام میں آئی ہوں گی بہت بعد کی بات ہے بہت بہت جلدی آ گئی تھی یہ حلاج دو سو چوالیس میں پیدا ہوا ہے تو آپ سمجھیے یہ تیسری صدی شروع ہو رہی ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہوئی مکی تو بہت بعد میں ہوا ہے اس نے تو اس کو خلافائز کیا ہے اس تصور کو ورنہ یہ چیز جو تھی عیسائی راہوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر دوسری صدی کے آخر زیادہ سے زیادہ تیسری صدی کے شروع میں تو یہ عام ہو چکی ہوئی تھی حلاج اس دور کا آدمی ہے عیسوی آٹھ سو اٹھاون ہے اس کی سن پیدائش وہ تیسری صدی ہو گئی نا شروع یہ پارس میں پیدا ہوا تھا پارسی میں یاد اچھے ہتھیا جو یہاں آتا ہے پارسی میں ہے دور ایک جگہ تھی پارس میں کوئی جگہ ہے وہاں یہ پیدا ہوا تھا دادا اس کا مجوسی تھا تو ایک تو اس نے تصوف لیا مجوس سے پھر اس کے بعد یہ وہاں سے جو نکلا ہے پہلے اس نے حج کیا پھر اس کے بعد بغداد میں آیا تو وہاں آ کر یہ جنید بغدادی وغیرہ جو تھے ان سے اس نے تصوف کا سبق لیا اور بغدادی میں بیٹھ کر پھر اس نے وادت الوجود کی تعلیم دینی شروع کر دی یہ پہلا شخص ہے جس نے وادت الوجود کی تعلیم دی ہے اس انداز سے اب آگے بات جو ہے یہ تاریخ میں صاف نہیں ہوتی تاریخ کے بعد واقعات بتاتے ہیں کہ یہ باقاعدہ حکومت کے خلاف سازش کرتا تھا ایک گروہ اس نے بنا رکھا تھا اور اس کے خلاف جو مقدمہ چلا ہے تو وہ سیاست سیاسی نوعیت کا تھا اگرچہ اس کے لیے انہوں نے فتویٰ لے لیا تھا یہ والوں سے اور یہ ہماری تاریخ میں ہوتا رہا ہے بہت سے سیاسی نوعیت کے قتل ہمارے یہاں جو ہوئے ہیں وہ شریعت کے نام سے ان کے پٹانے دیے گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم جو اس کی ہے یہ تعلیم ایسی تھی کہ اس کے خلاف قتل کا فتویٰ اس زمانے میں دیا جا سکتا تھا اس نے تو بالکل جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے اس بات وجود میں اور یہاں جو آگے آئے گا آپ دیکھیں گے جو چیزیں آئی آتی ہیں اگر جی اس میں سے بھی یہ نرم چیزیں اس میں نہیں ہیں کتاب التواسین جو اس اس ہے اس لیے ایک ہی چیز ہے جی کتاب التواسین اس سے پہلے تو وہ عام نہیں ہوئی تھی لیکن وہ فرانسیسی مستشرک یا نام اس کا میگ پتہ نہیں چل کیا میری بیٹی میرا دے میرے تو اس نے اس کو ایڈٹ کر کے شاید کیا تو اس کے اندر تو بہت ہی خرافات ہیں جتنی بہرحال حکومت نے مقدمہ چلایا پہلے تو آٹھ سال تک جیل خانے میں اس کو رکھا پھر نو سو بائیس ڈگری میں اور عیسوی میں اس کے قتل کا فیصلہ لیا گیا کہتے ہیں کہ بری طرح سے قتل کیا پہلے اس کے ہاتھ آ گئے پھر اس کو سلیب کیا گیا پھر اس کو جلا کے اس کی آخ بڑھا دی گئی تو میں یہ کہتا ہوں جو اذا کاٹنے کا ہے نا قرآن میں یہ تو بغاوت کی سزا ہے اس سے آتا ہے کہ بغاوت ہی کا جرم اس کے خلاف آج کیا گیا ہوگا اور یہ چیز آتی ہے تاریخ میں کہ بہت بڑا یہ سازشی تھا اور یہ جتنے بڑے بڑے اڈے ہمارے یہاں تصوف کے نظر آتے ہیں وہ سارے ہی حکومتوں کے خلاف یا حکومتوں کے خلاف سازش تھی یا یہ بڑے بڑے جس قسم کے جو اس دور کے غنڈے تھے ان کی پناہ گاہ تھی اور ان کی وجہ سے حکومت کو یہ مروب کیا کرتے تھے ڈرایا کرتے تھے یہ لوگ قرت العین زرعی تاج اس کا نام تھا ایران کے بہت بڑا ایک ملا تھا ملا سال محمد اس کی کے رہنے والے تھے اس کے چچا ملا محمد کے ساتھ شادی باپ نے بھی چچا کے لڑکے آنے چچا کے بیٹے ملا محمد سے اس کی شادی ہوئی تو دونوں بہت بڑے مشتحد تھے اس لیے باپ کے یہاں بھی اس نے تعلیم پائی اور پھر سسرال میں آ کے بھی جو تعلیم پائی وہ ساری تعلیم وہی اور خدا آف اسلام جو تھا اس کی تعلیم تھی بے حد ذہین تھی اس لیے کسی تعلیم کے ہاتھوں سرکشی کے جراثیم اس کے ذہن کے اندر آئے تو یہ برگشتہ ہو گئی اس مذہب سے جو باپ اور چچا کے ہاں دیکھتی تھی اتفاق سے اسی دور میں مرزا علی محمد نے باپ کا دعویٰ کیا وہ ایک نئے دین کا دائی تھا یہ کیونکہ اس دین سے پرانے مذہب سے قدامت پرستی کے مذہب سے برگشتہ ہو چکی ہوئی تھی اس لیے یہ کسی نئی چیز کی تلاش میں تھی کہیں سے کوئی آواز آتی تو اس نے سب سے پہلے لبیک کہا اس کے اوپر اس کی موٹر سائیکل باپ قرۃ العین کا بھی لفظ دیا اور طاہر عیس کا بھی اسی میں رکھا یہ بابی مذہب اور بابی مذہب سے آگے بہائی آیا ہے نا بابی کا تھا نا تری کا اللہ تو بابی مذہب جتنا پھیلا ہے وہ اس کا نبے فیصد اور ذریعہ جو تھا پورا تو دین تھی اس قدر بلا کی فتیفہ کی اتنی بلند پایا شاعری شاعرہ تھی اور اگرچہ اس کے انقلاب اور ذہن کے سلسلے میں بات نہیں کر رہا یوں ہی یہ ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کے طور پر بڑی خوبصورت بھی تھی یہ وہ آگے ایک بات آتی جس کی وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑا ورنہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی انقلابی کے متعلق یہ بھی فون کریں اور بڑی بلند کرے حالانکہ ان بادیوں کے ہاں شادیوں میں شروع میں تو مجھے پتا نہیں بہائیوں کے ہاں آگے چل کے تو سے بڑی کھل گئی انہوں نے تین ہی چیزیں کہیں تھیں بلکہ دو ہی چیزیں کہیں ہیں عورت کی آزادی اور شراب حرام نہیں ہے یہی دو چیزیں لیکن یہ کے وقت میں مسلط نے کی اس کے سارے ہم اثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان عباہتوں سے بالکل بلند اور باب نے جو طاہرہ کا اس کو خطاب تخلص دیا تھا وہ بالکل اس کی پاکیزگی فطرت کی بنا پر یہ کہا تھا طاہرہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عورت جو اس طرح سے کھل کے سامنے آ کے ایک پورے ملک کے اندر آگ لگا سکتی ہے اس کا کریکٹر ہی بلند ہوگا تو وہ کر سکتی ہے ورنہ اگر اس کے کریکٹر کی اوپر انگلی اٹھے تو وہ کبھی بھی یہ کچھ نہیں کر سکتی اور ان کا مار دینا تو بہت آسان ہوتا ہے سر یہ پر وادہ کسا ہوا ہو گئی تو یہ جس قدر اس نے وہ یہ انقلاب برپا کیا ہے اور آگ لگا دی تھی اس نے ساری ایران کے اندر تو وہ یہ چیز ہے کہ کیریکٹر کے اعتبار سے یہ اتنی اونچی تھی کہ کوئی بھی امید نہیں لگتا اس کے اوپر اور یہی چیز ہے کہ جس سے یہ اتنا اثر پیدا کر گئی بہرحال اٹھارہ سو پچاس میں باب قتل کر دیا گیا اور اٹھارہ سو باون میں قرت العین کو گرفتار کر لیا تو جب یہ بادشاہ کے ہاں لائی گئی ہے بادشاہ نے اس کے شیر بھی سنے اس نے اس کو مخاطب کر کے اور اپنا مطلب بھی پیش کیا تو بادشاہ نے اس کے جواب میں اتنا ہی کہا یہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے جیسا جوہر جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تو اگر ان خیالات سے قائب ہو جائے تو میں تمہیں اپنے حرم میں داخل کر کے اول ملکہ بناتا ہوں ایران کہ تو اس سے بہتر ایران کی ملکہ کوئی نہیں اس میں جو میں نے کہا نا اس کی خوبصورتی بھی شامل تھی لیکن یہ یہ اور یہ بہت بڑی بڑا لفظ کا مقام ہے بڑی چیز تھی اور یہاں سے اس کا کیریکٹر نظر آتا ہے اس نے اس کو سلپڑا کرا والا تھا تو پھر بھی دوسرا ہی درجہ ہو سکتا ہے اگر تو سب سے نیچے اتر کے مجھے کہتا کہ یہاں آ کے بیٹھ جاؤ تو میں اپنے عقیدے میں سے ایک عقیدے کے یہ قبول کرنے کو تیار ہوں چنانچہ اس کو بڑی بے دردی سے پسند کیا یہ سینیٹکس ملا کے ہاتھ میں جب یہ آ جائیں بڑی بے دردی سے اس کیا گھوڑے کے پاؤں سے اس کے بعد باندھ دیے تھے اور اس طرح سے اس کو انہوں نے کنویں میں جا کے سوکھ حالت میں پھینک دیا تھا اور یہ وہاں پتہ نہیں تھی کس طرح سے کراچی گھوم رہی لیکن آخر وقت تک ایک لفظ ایک رہس کا اس بات نہیں اور یہ چیز تھی اس کی یہ قربانی تھی کہ جس نے بھاولہ کو بدل ورنہ اگر یہ محمد خان کی اگر آ ہاں ہاں دے دیں گا تو تیرا چہرہ کاٹا پیا چلے ہے گا تو لکھا روز خرچ کر دینا ہے گا اس کو چار پیسے دینا کی کاٹا پیا چلے غلط ہے لاجک غلط ہے یہ کم نہیں کرتے متائے آفتاب غلط ہے اگر تعلق ہے خدا کا اور انسان کا آفتاب کا اور یہاں کی چیز کا جو حرارت کو جذب کرتی ہے تو ہر کرن جو خدا کے سر چشمے سے نکلے گی انسان اگر اس کو جذب کر لے گا تو وہاں اس کی کمی آ جائے گی اور یہی دلیل ہے وادت وجود کے خلاف کہ اگر وہ خدا کی ذات کا کوئی حصہ ہے جو یہاں آتا ہے تو حصہ وہاں سے الگ آ جانے کے بعد اس میں نقطہ رہ جاتا ہے وہ کل کل نہیں رہ سکتا ہاں وہ ایک کرن آفتاب کیوں نہ ہو دلیل اس میں مثال یہ تو تصور سارا جتنا تسلیحات پہ چلتا ہے دلیل پہ نہیں چلتا تصویر ہاتھ سے تصویر جتنی مردستہ ہو جائے گی اتنی ہی وہ کھب جائے گی میں آپ کو تصویر کی بات بتاتا ہوں اور شاعری کے اندر یہ پرفیکشن پہ پہنچی شاعری ہے ہی تصویر کی ساری بات وحدت وزیر یہ ہے کہ خدا سے انسان الگ ہی گیا اس کے درمیان ایک حجاب آ گیا ہے یہ اگر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر ذرا دیکھ لے تو پھر یہ وہی ہوتا ہے دو دن ہمارے ہاں تصوف میں تشبیہات کا بادشاہ ہے بہت مشکل بات کہتا ہے لیکن آپ دیکھیے چپک کیسے جاتی ہے وہ کہتا یہ ہے اس زمانے کا لکھا ہوا کھیل ہے سید الکثیر ہے وہ سیر عالم میں دل رات ہم یہ جو دل کی دنیا ہے اس کے در حقیقت راتل ہیں ورنہ حباب پانی کا بل بلا سرے اگر بریباں سروبرد دریاست اگر بگری باں فروغ رد دریا وہ تو اس وقت تک ہے الگ اس سے کہ جب تک یہ اپنے اندر جھانکتا نہیں ہے خوباب جو ہے بلبلا جو ہے پانی کے اوپر اٹھا ہوا دریا کے اوپر اگر اپنے سر کو گریداں کے اندر ذرا نیچے لے جائے تو دریا ہے <laughs> آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ساری تصدیق کی ہے لیکن یہ تم بات بتانے کے لیے کہ ہم جو اس سے الگ ہیں صرف اس لیے یہ ہے کہ اپنے فرد کو ذرا اپنے گرے میں نیچے نہیں لے جائیں ہم اس کو اونچا رکھتے ہیں تو باہر کی دنیا جو ہے اس کی ہم پیر کرتے رہتے ہیں اگر اس کو ذرا سا نیچے لے جائیں دنیا ہے ساری ساری لیکن یہ ہے ان لوگوں کا انداز اس شاعری کو اگر آپ ذرا سا کی دنیا کے اندر لے آئے تو اس کے خلاف بالکل اجا ہو جاتی وہ یہ ہے کہ جب حباب اٹھا تھا پانی میں پرپوش میں کمی آ گئی تھی یا نہیں بات ہے نازک بتاتا اسی طرح سے یہ جو اس نے کہا ہے کہ سوائے آفتاب اگر سو بھی وہاں سے نکلنا ہے بتائے آفتاب میں کمی نہیں آتی سائنٹیفکلی رانگ ہے یہ غلط ہے یہ منتق میں ہم لے آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منتق میں آنے کی بات ہی نہیں تم اس کو سمجھ ہی سکتے کہ یہ کیسے ہو جاتا لیکن دلیل ان کی یہ ہے اس لیے کہتا یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ time less duration less time distance less space یہ مل جائے کیونکہ تو نے آدم کے متعلق کہا تھا کہ تصویر اور جو سما اس نے کر دی مسفر اس نے کیا اس کو ان کا چلا گیا تو نے جب کہا تھا کہ مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا تمہیں تو تو تو ٹائم اینڈ اسپیس کے ودن نہیں ہے میری آواز تم تک کس سے پہنچے گی اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے رہے گی تو کہتا ہے میں جواب دوں گا میں جواب تمہارا کس طرح سنوں گا اگر یہی میری سینس پرسپشن نہیں تھی اس لیے اس سے یہ نظر آیا کہ یہ امکان ہے اس چیز کا کہ یہ سینس پرسپشن سے اب اب بھی ہمارے پاس ایک سورس آف نالج ہے وہاں پہنچنے کے بعد تیرا چہرہ میرے سامنے بے نقاب آ سکتا ہے اگر تو ان آنکھوں کے سامنے تو قرآن میں جو کہتا ہے نہیں آ سکتا اس لیے میرے سامنے بے نقاب ہونے سے دریغ نہ کر سو سوائیں بھی آفتاب سے نکل آئیں ڑا ہے یہاں تک بھی یہ مناجات کے ہم نے ایک دو تین بند مناجات کے ختم کر دیے اس کے بعد ہم آئندہ بدھ کو اگلے بند لے لیں گے اور میں سمجھتا ہوں مناجات ختم ہو جائے گی آج کی یہ تین انیس سو بتیس والا جو جاوید نامہ ہے اس کے تیسرے صفحے کے اوپر کے تین شیروں تک آیا ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اس قدر تضادات اور کنفلکٹ آتے ہیں اس سے واقعی انسان کے ذہن میں کشمکش پیدا ہوتی ہے تو اس سے ہم نکلیں کیسے نکلنے کا راستہ بہت آسان ہے اقبال نے اپنے سب سے پہلی تصنیف کے سب سے آخر میں یہ چیز کہی ہے اشار و رموز میں رموز کے آخر میں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے قرآن سے کہا ہے اگر میں نے قرآن سے باہر ایک حرف بھی کہا ہو تو مجھ پر یہ لانت مجھ پر یہ گرفت میری یہ سزا میری یہ سزا اور اگر میں نے قرآن کے مطابق یہ کہا ہے تو اس چیز کو تو قبولیت عامہ عطا کرنا خود اقبال کمیٹڈ ہو گیا اس چیز پر کہ اس کا کلام جو ہے اس کو پرکھنے کی کسوتی کیا ہے وہ قرآن ہے ہم جب اپنے خیالات کو بھی قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم اقبال کے سارے کلام کو بھی اس کے سامنے پیش کریں گے جس چیز کی تائید ہمیں وہاں سے ملے گی ہم یہ کہیں گے کہ یہاں وہ صحیح بات کہہ گیا ہے جہاں اس کے خلاف جائے گی بات ہم یہ کہیں گے کہ اپنی کمٹمنٹ کے ہی مطابق یہاں اس سے صاحب ہو گیا ہے بات کو سمجھا نہیں ہے اقبال پیغمبر نہیں ہے کہ اس کے ہر لفظ سے ایمان لانا جو ہے اس کو صحیح تسلیم کرنا ہمارا جزو ایمان ہے اس نے فکر کو پیش کیا ہے اس کا اتفاق سے اس نے خود ہی معیار بھی بتا دیا ہے اس معیار کے مطابق ہم برق سے چلے جائیں گے جہاں کوئی چیز اس کے خلاف آئے گی ہم کہہ دیں گے کہ یہاں اس کے ہو ہوگی اگر ہوتا وہ مجدوب فرنگی اس زمانے میں تو شاید جو ایسا اس نے کہا تھا اس اس کو سمجھاتا مقامی کی دیا کیا ہے مجھے حبیب صاحب ہمیشہ یہ حسرت رہ گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنا احترام عقیدت اور اقبال اب اس سے آتا ہے جب ہم آئیں گے آگے پورا تو کا زیادہ تو اس نے نہیں دیا لیکن بہرحال ایک وزن دے دی ہے وہی ٹھیک ہے لیکن مقام جو دے دیا ہے یہی بڑی چیز ہے جو اس نے کی ہے شروع میں وہ اسی طرح سے تمہید باندھتا ہے من فدائے این دلے دیوانہ ہر زماں جمع ویرانہ اے اچھا شیر ہے اور ہونا چاہیے تھا دل دیوانہ یہاں کہنا چاہیے تھا ان کے ساتھ ان کی نسبت سے یہ سارے دیوانے تھے کیوں بغیرم منزل گوئل کے خیر مرد خود رس بہر داند کا خیر سالاب جوہر بند چھوٹا سا چھپڑ جنہوں کہنے مرد خود رس بہت اچھا ترکیب ہے خدا رس نہیں کہا یہاں مرد خود رس بہر را دینت دینبی زاں کے آیات خدا لا انتہا اے مسافر زیادہ را پایا کجا بہت اچھی اچھے کار حکمت دیدنوں پر سودن اب آ گیا وہیں لکھ دے کے حکمت کے پیچھے عقل کے پیچھے ڈنڈا لے کے آ گیا حکمت فکر انٹلیکٹ اس کا کام دیدوں فرسود دیکھنا اور فرسودہ ہو جانا کار عرفا دیدوں افزود چل مارفت آ گئی جناب اس سے پوچھو کہ یہ عرفان کا لفظ سارے قرآن میں کہیں ہے لفظ ہی نہیں آیا نہ معرفت کا لفظ ہاں عقل کرتی یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز کو لیتی ہے اور نظر آتا ہے کہ بڑی اونچی چیز ہے صاحب بس اس نے پا لیا جو پانا تھا تھوڑا سا عرصہ آگے چلتی ہے تو اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کو چھوڑ دیتی ہے یہ ہے فرسودن اس کا ٹرائل اینڈ ایرر پروسیس ہے نا اس کا تو اس ٹرائل کے بعد آگے چل کے جب خود ہی اپنے کسی ایک چیز کو ایک نظریہ کو جو وضع کیا تھا اس کے بعد خود ہی جب اس کو وہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ اس کا فرسودن کا مقام ہوتا ہے یعنی اس سے ایک بار وہ فرسودہ ہو گیا نا پہلا خیال ایک نیا خیال پھر ابھرتا ہے اس کو پھر دیتی ہے یہ ہے فرسودن کے معنی پہلے خیال جو ہے وہ فرسودہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک تازہ اور نیا خیال یہ عقل دیتی ہے عقل کا پروسیس یہ ہوتا ہے کار عرفان دیدن و افزود عام سنجن در ترازو ہنر وہ جو ہے حکمت فکر انٹلیکٹ کھلتا ہے ہنر کے ترازو کے اندر ای بسنجن در ترازو اے نظر یہ نظر کے ترازو میں تلتی ہے مارفت بارہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے اقبال کا یہ تو خاص چیز ہے ہم تو کبھی اس سے متفق نہیں ہوئے بدست آورد آ مدست آد آد و خاکرا بدست آورد جانے پاکرا نگاہ بر تجلی زند حکمت نگاہ را بر تجلی تجلی را بخود گم می کند وہ مظاہر خداوندی پر نگاہ رکھتی ہے ان کو دیکھتی ہے پرکھتی ہے مطالعہ مشاہدہ تجربہ کرتی ہے اور یہ تجلی را خود می گم می کنر اس کو اپنے اندر وہ گم کر دیتی ہے eight zero eight double O zero eight نو جی فرمائیے کون کر رہا جی کچھ وقت ٹھہر کے ٹیلیفون کیجیے جی انہیں وہ مصروف ہے اس وقت در تلاش جلوہ آئے بت ہے پے کنم افلا کو می نالم چرا جانا نے روڈا جان دیا جی جتی لگن ڈی ہوئی ہے از فیض مرد باغ سات کے سوزے او بجانے من پتاؤ کاروانے کی دو بینائے وجود دو بین آئے وجود چلیے برابر کا کنارے مشتری آمد فرود ہاں جہاں ہاں خاک دانے ناد تمام در سوا سے کمر ہاتھ تیز لہام خالی از میں شیشہ تاکش ہنوز ناتمام کا ہے نا انڈیویلپ پلانٹ آرزو نا رس از خاکش ہنوز یا لفظ جو ناسام سامنے آئے گی وہ پوچھ لیجئے گا بات صاف ہے کیونکہ اس لیے میں پڑھتے چلا جاتا ہوں نیم شب از تاب ماہ نیم رو اس کی آدھی رات بھی ماں ہاں کئی چاند تھے اس کے گرد تو ایسا نظر آتا تھا جیسے دوپہر کا وقت ہے نئے برودت ہوائے او نسور منچ سوئے آسماں کر دم نظر کو کبش دی دم بخود نزدیک کر حیبت نظارہ از ہوشم ربود شد پیش خود دیدم سے روح پاک باز آتش اندر سینا شام گیتی کی گدار در برے شاہ اللہ آئے لالا گوں چہرہ رخشندہ از سوزے بہت اچھا کپڑے لباس اللہ بولا ہے در تب تبو تابے ذہنگام الس اچ شراب نغمہ ہائے خیش مست گفت رومی قدر از خود مرو از دم آتش نوایاں زندہ شو شو کے بے پرواہ نہ دی دستی نگر تم نے اس سے بیشتر شوق بے پرواز کہیں نہیں دیکھا یہ دیکھ زور ہی نہ دی دستی نگر غالب و حلاج و خاتون عجم شور ہا دان حرم ہراؤں نواہ روح راؤ بخش سماؤ گرمی اون از گرو نے پائے ہاؤ بڑی عمدہ تنظیم ہے ان کو حق تھا ان انقلابیوں کو کہ اس کی تنظیم اسی انداز کی ہے نوائے حلاج اقبال کی یہ غزل کیا ہمیں نشرت میں ہے اور اسی کو یہ حل کی زبان سے جہاں بیان کر رہا ہے خاک کے خیش طلب آتش کے پیدا نیس بڑی خوبصورت غلط ہے یہ کے خیش طلب آتش کے پیدا نیس تجلی دیگر در خورے تقاضا نیس واہ واہ واہ موسا کو اور اس کے وہ تقاضوں کو پھٹک کے رکھ دیا یہاں تک دوسرے کی تجلی جو ہے وہ استابر ہی نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے تقاضا کرے برخور تقاضا نہیں ہے وہ اس قابل ہی نہیں دوسرے کی تو جلدی کیا وقا کے خیش طرح بات اس لیے پیدا نہیں ہے بہت اچھا نظر بخیش چنو بستا ہم کہ جل رہے دوست جہاں گریف کو مرا فرصت تماشا نہیں ہاں ہاں ہاں اور کیا شیر ہے یہ سب نظیری کا مصرا جو تھا اس کو لے گیا ہے اونچا بمن کے جب نند ہم مصرا اے نظیری راؤ اور نظیری کا مصرا کسے کے نہ نش از پدی کا اے ماں نظیری بہت اونچا ہے ان کے اندر سب غزل دو شاعروں کے اندر نظیری بہت اونچا ہے کیا کہتا تھا تھوڑا سا نظیری بھی کبھی پڑھا گا عراقی اور نزیبی دونوں بڑے اونچے جاتے ہیں کیا بات سطح کے کچھ کا نشد اب علی اگر کے اپنے فسوں پیشہ لشکر انگیز تو دل گرفتہ نہ کہ عشق تنہا نہیں پورا شناخت نہیں ون مقام بے خبری ورنہ کے نغمہ ہے اس کے در بچے سلیمان ہے یہاں مقام موسیقی کا جو اصطلاح ہے نا یہ اس معنی میں آیا ہے نغمے کی جیس بربت سلینا محبوبہ کی بربت اس کی نظر اس کی سکار اس کا اور جو بربت عربی نہیں یہ سلینا تو عربوں کے ہاں محبوبہ کا بس ایک نام رکھ لیے جیسے لیلا رکھا ہوتا ہے نا فارسی والوں نے اسی طرح سے سلیما جو ہے ہمیشہ یہ محبوبہ کا ایک فرسی نام رکھ لیتے ہیں یہ تو عربوں کے ہاں عام طور پہ سلیما جو ہے یہ زیادہ چلتی ہے محبوبہ کا نام جو ہے یہ شیر جو ہے یہ تو پوچھو نہیں کس بدا کا ہے قید و سید نہنگا آور مغروں کے کے ماں روشنا سے دریا نے کشتی چھوٹی شکارا قید و سید نہنگا حقائق آور مگوں کے زور کے ماں روش سے دریا نے مرید ہمت آ رہ رم تانا گزاش بجا دے کہ درو ہو دشت و دریا ہے مرید ہمت یہاں رہا بم کہ تانا گزاشت بجادہ کہ درو کو ہو دشت و دریا نیز شری کے ہلکا رندا نے بادہ پے باش حضر بےتے پیرے کے مرد نیز بڑی عجیب وزن لایا ہے اپنی چن کیا جی مشرق میں اب آیا جناب غالب بہاں ہونا تم تناؤ دب دباؤ با دب باب ہوشیاؤ شہنشاہ سہن آ رہا ہے اور دیکھیے کس مقام سے غالب بولتا ہے سب مان پڑھ کے رہ جاتے ہیں یہ یہ یہ, سنت نے اقبال کے بھی اس کے سامنے دیا کے گر فائدہ آسمان بغیر دانے بہت بہت دیا کے فائدہ ہے بغیر بانیم قضا بغیر سے رت لے گراؤں بغیر نیم کیا بات ہے اس کی رت پیالہ شراب کا ویسے وزن کے اعتبار سے رتل ایک پاؤنڈ کا ہوتا ہے لیکن شراب کے بڑے پیالے کو رتل کہتے ہیں اور گرام کیا ہے کہ تو اس نے پھر اور بات بڑھا دی جائے کضا بگرد سے رکھ لے گراؤ بگر یہ ہے عالم قضا بیاؤں کے قاعدہ ہے آسمان بغردان قضا بگرد سے رتلے لے گراؤ کگردا اگر شہنا بغل گیرو دار نندم ہاں ابھی بھی کوئی پرواہ نہیں آئی اگر دے بغت گیر و دار نندیشم وغیر دے شاہ رسد ارم ہے شہنا کتوار ایس ایس پی اگر کلیم شبد ہم زبان سخن نہ کنے کیا بات ہے ہے اگر کریم یہ کی غزل ہے یہ غزل ہی کی ہے ساری یہ یہ غزل کون اور کیا کرتا ہے اقبال بھی نہیں کر سکتا اس مقام سے اگر کریم شبد ہم زباں سہن کنیم وگر خلیل شبت مہمان بدردانے اور پتا ہیں یہ دونوں اگلے بجنگ باج ستانا نے شاخ ساری را اگر جنگ کے اوپر ہم آتا ہے تو یہ جو آ کے پھول توڑنے والے باغ میں اس طرح کے سلب و ناب کرنے والے ہیں لڑائی پہ ہم آ جائیں تو ان کی کہیں سبق سے درے گل ستا بغیر تانے ٹوکریوں کی خالی ہو تو آگے بعد مار کے رکھنا سوری جنگ میں اگر ہم آ جائیں سبق ٹوکری صحیح سبق خالی ٹوکری لوٹا باز ستانا نے شاخ کو توڑنے کے لیے آئے باز ہوتا ہے ریونیو لینا کہیں سے بعض ستانی ہوتا ہے کسی کے ہاں سے ریونیو وصول کرنا بعض میں سے اگر کوئی ریونیو وصول کرنے کے لیے آتا ہے یعنی یہ بادشاہ وغیرہ جو ہیں تو وہ ہم ان کی ٹوکری وہ خالی ٹوکری میں وہاں کے باہر مارتے ہیں شاپ ساری کی گلست ہیں میں سار تو لگا دیتے ہیں نا جگہ کے لیے کو سار گلستہ اس کے معنی ہو گئے نا یہ کچھ تو ہم کریں اگر جنگ پہ آئیں تو بسلا بال فشانا نے صبح ہو گاہی رات کیا بات ہے یعنی جنگ کے ساتھ الفاظ دیکھیے جو آئے ہوئے ہیں اوپر بسل ہو بال فشانا نے صبح ہو گاہی رات ز آسیاں وغیرہ اڑنے والے پرندے صبح اڑنے والے پرندے جو ہیں ان کو ہم شاکار سے آسیاں کی طرف پہنچائیں صلاح سے آئیں تو یہ کیفیت ہوئے حیدر منو تو آج منو تو زی حیدر منو تو سوئے بگر دانیم وہ حضرت علی کے متعلق مشہور ہے نا ان کی کرامت جو تھی کہ وہ عصر کی نماز کے وقت سو گئے تھے تو جب اٹھے ہیں تو پھر وہ سورج جو تھا ڈوب رہا تھا تو نماز ان کی قضا ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں قضا نماز کو نہیں پڑھوں گا سورج سے کہا کہ واپس آ جا تو پھر واپس آ گیا تھا وہ تو اس وقت پھر انہوں نے اصل کی نماز پڑھ دی یہ مشہور ہے حضرت علی کے متعلق یہ وہی بات کہتا ہے کہ ہم تو حیدری واقع ہوئے ہیں ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سے کوئی عجب بات نہیں ہے گڑا سوئے بغیر کا مغرب کی طرف جانے والے سورج کو ہم چاہیں تو مشرق کی طرف لوٹا دیں تو حیدری واقع ہوئے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے یہ ان کی طرف جو کیا ہے کوئی اور دیکھ لے گی یہ مجھے شیخ صاحب کو ہی دیکھ لو ان کیا جو کہ اسے فرصت نہیں ہے گھنٹے بھر کے بعد ہاں جی جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب آئیے ہاں جی اس نے یہی دیا ہے اس نے مکتا اس کا نہیں دیا تھا مکتا اس کا دینا چاہیے تھا وہ بڑھائی ہاں اور عمدہ مکتا ہے اس کا بیمار کو باور نہیں کلب دلوا نمی کلد غالب غالب مانتا ہی نہیں ہے کہ سے ہمارا وکاس بھی ہو سکے گا بالکل نہیں ضروری بات دماغ مثالے تو باور نمی کند غالب بیا کے قاعدہ آسوخا نظر ڈالے اسی کو لایا ہفتے میں بھی مسئلے کی مسئلے سے نو ہے دماغ اسالت تو باور نمی کو نت غالب آئے میں تو چوکھا کریے بیاہ کے قاعدہ آسمان غالب والد کی نگاہ تو قاعدہ آسمان سے ہے وہاں سے یہ دیکھ کے یہ بات کہتا ہے کہ نہیں سب یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا منظم ہے کہتے یہ بازر نہیں کرتا آ تو اور میں دونوں مل کے قاعدہ آسمان کو ملتا ہے تو آسان ہے سارا تے جاؤ کوئی ٹھیک ہوگی یعنی کتنا حسین اور لطیف انداز ہے یہ دماغ سال تو باور نمی کو نہ نظواہ بیاض کے قاعدہ یہ آسمان جو گرتا ہے واہ واہ واہ کیا غزل ہے کی غزل ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گویا آج سے بہت پہلے کی جو فارسی کے اندر ادب ہے ہمارا یہ اس انداز کی یہ شاعری ہے اپنے دور ہی کی شاعری اس کی ہو سکتی تھی نا شاعرہ کی تو اس دور کی یہ شاعری ہے لیکن اس میں بھی پھر دیکھیے کہ اس کے اندر جوش کتنا ہے در بتو اس اف نظر چہرہ ب چہرہ رو ب رو سرہ بے ہم غم ترا نکتا ب نقطہ منہ ب مو کبھی آمنا سامنا کہیں ہو جائے تو پھر تم دیکھ کہ میں اپنے غم کو کس طرح سے شرح کے ساتھ بیان کرتی ہوں نقطہ دنقطہ منہ ببو از تع دید نے رخت ہم چو سبا پتا ہم ماری ماری کر رہی ہوں خانہ بخانہ در بدر کوچا بکوچا کو بکو میرا سرا کے تو خون دل از دو دیدہ ہم دجلا ب دجلا یم ب یم چشمہ ب چشمہ ب بجو